حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا ان کا سر سغامہ یعنی سفید گھاس کی طرح سفید تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ان کے گھر کی کسی خاتون کے پاس لے جاؤ وہ مہندی وغیرہ کے ذریعے سے ان کے بالوں کا رنگ تبدیل کر دے اور انہیں سیاہ رنگ سے بچانا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چوبیس